دیکھیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن فامی کے دو درجے ہیں دو لیول ہیں ایک ہے سادہ اسلوب میں قرآن کو سمجھنا ایک ہے ڈیپ میننگ کے اعتبار سمجھنا یہ میری بات نہیں بلکہ علماء یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک ہوتا ہے سادہ طور پر قرآن کو سمجھنا دوسرا اس کی جو ڈیپ میننگ ہے اس کے علاج سمجھنا تو دیکھیں سادہ طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کافی ہے بالکل کافی ہے لیکن ڈیپ میننگ کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا مطالعہ کرنا پڑے گا عربی سیکھنا پڑے گا تدبر کرنا پڑے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین ہم کے معنی وہی ہیں جس کو آپ شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے سارا شکر ہے سارا شکر ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے تو ترجمہ آپ نے پڑھا بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائے گا آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ پانی پیئیں تو اللہ کا شکر کریں آپ ہوا میں سانس لیں تو اللہ کا شکر کریں تو اس کا ایک سادہ مفہوم جو ہے صرف ترجمہ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کی ڈیپر میننگ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دیکھیے یہ کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے لقت خلق دل انسان فی قبر انسان کو پیدا کیا ہم نے مشکلوں میں ڈفیکلٹیز میں اب آپ سوچیں گے اسی کا نام تدبر کہ بھائی جب ہمیں شکر کر رہا ہے اور رہے گا ہم ڈفیکلٹیز میں مصیبتوں میں یہ بھی آیا کہ مصیبتوں میں رہنا پڑے گا تم کو یہ بھی آیا اور خسر بھی آیا تو دنیا مصیبت کی جگہ ہے خسر کی جگہ ہے اور ڈفیکلٹیز کی جگہ ہے تو پھر شکر ہم کیسے کہیں گے دل سے پھر تو لپ سروس رہے گا یہ لپ سروس ہوگا تو جب غور کریں تو غور کریں تو غور کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کو مصیبتوں کو مشکلات کو سائڈ رکھنا پڑے گا تب سور کا جذبہ باقی رکھا گیا بڑے شور کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کی وہ دریافت کریں گے ریزن کہ دنیا میں ڈفیکلٹیز کیوں ہیں دنیا دارل کیوں ہے تو آپ دریافت کریں گے کہ کہ وہ کبت نہیں وہ چیلنج ہے انسان کو آزادی دی گئی ہے اور انسان کو اپنے اپنی دوڑ لگاتا ہے انسان تو وہ تو یہ دنیا جو ہے ورلڈ آف چیلنج ہے تو یہ سب ہوگا یہ سب ہوگا کیونکہ یہ چیلنج کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی تب آپ دریافت کریں گے کہ ہمیں اپنی عقل کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ محبتوں کو ہم چیلنج سمجھیں مثبتوں کو مثبت نہ سمجھیں یہ تدبر یہ ڈیپر بین تو جس آدمی کے پاس وقت کم ہے وہ پڑھ لے وہی کافی ہے اس کے لیے لیکن کسی کے پاس وقت زیادہ ہے تو وہ عربی سیکھے اور کتابوں کا متعلق ہے اسلام مکلف ہوتے ہی کہا جاتا کہ بس ہے لائے اللہ نفسن اللہ نیلا جتنا بسم ہے اسی کی آپ کو ذمہ داری ہے آپ پر وقت کم ہے تو اس ترجمہ پڑھ لیجیے وقت زیادہ ہے تو پھر گہرائی میں کچھ کیجیے اگر وقت کم ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے لیے پکڑ نہیں جائیں گے کہ آپ نے گہرائی میں کیوں نہیں کیا اگر ترجمہ کے ذریعے سمجھا تو بس کافی ہے اللہ قبول کر لے گا اس کو کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے شریعت کا کہ لا اللہف اللہ اور نفس اللہ اس کا لیکن یعنی مطلب کیپیسٹی پکڑ ہوگی جو جس چیز کی آپ کیپیسٹی نہیں ہے اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے دعا تو ابن تعمیر بہت بڑے عالم تھے وہ تیرہویں صدی کے عالم تھے وہ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے پڑھتے تھے جب آیت نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور سجدہ میں دعا کرتے کہ اے آدم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے مجھے بھی وہ سمجھ دے تو ایک خود تدبر کرنا ایک ہے دعا کرنا لیکن یہ سب سے اسی کے لیے ٹائم ہے ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی